اور وہی ہے جس نے بنائی تمہارے لیے کان اور انک ہے اور دل تم بہت ہی کم حق مانتی ہو